گفتگو ایک کارگزاری ہے ہمارے سفر حرمین شریفین کی دسمبر میں اللہ کے فضل و کرم سے بارہ تاریخ دسمبر کو ہم نکلے اہلیہ اور میں یہاں سے دبئی پھر دبئی سے مدینہ منورہ تو رات کا پرواز تھا تو تقریباً تین ساڑھے تین بجے صبح کو ہم پہنچے وہاں پر اتنا بہترین منظر تھا ہوائی جہاز سے وہ دس منارت مسجد نبوی کی وہ نظر آ رہے تھے ہوائی جہاز سے تو بہت بہترین منظر ہے اور جو ہے احادیث میں ہے مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات سے یا کسی سفر سے واپس تشریف لے آتے تو اپنے جو ہے سواری کو اور تیز چلاتے تو ہم ہمیشہ ساتھیوں کو کہتے کہ ہم نہ پائلٹ کو کہہ سکتے تم اور تیز چلاؤ نہ ہم سوا کو ڈرائیور کو کہہ سکتے لیکن ایک چیز ہم خود کر سکتے ہیں اور یہ ہے جتنے قریب ہم آ رہے مدینہ منورہ کی تو ہم درود شریف میں اور اور اضافہ کریں حضرت ثانوی نور اللہ مرکز نے یہ لکھا کہ جو حضرات مدینہ منورہ کا سفر کر رہے ہیں تو وہ ہزار مرتبہ کم از کم انا آتے انا کی تلاوت کرے تو یہ سب چیزیں کہ ہم ترغیب دیتے الحمد للہ ساتھی کو الحمد للہ وہاں پر نیا مطار ہے تین چار سال سے ابھی تو کاروائی آج کل بہت سہولت سے ہو جاتی ہے بہ نسبت پہلے کی اور پھر فجر سے پہلے ہم پہنچ گئے تھے الحمد للہ فجر کی نماز ہم نے ادا کی مسجد نبوی میں آج کل وہاں پر سات سیون امہ ہیں اور وہ امام جنہوں نے فجر کی نماز پڑھائی ان کا نام ہے شیخ احمد طالب ان کا بھی واقعہ عجیب و غریب ہے ان کے والد صاحب جو ہے بہت بڑے آدمی ہے پاکستان فوج میں اور ظاہر بات ہے کہ آج کل جو ہے اور پرانے زمانے سے بھی پاکستان اس فوج جو ہے وہاں پر ہوتی ہے اور پھر یہ تعلیم یافتہ ہے امریکہ کے تو ان کے لڑکے جو ہے صاحبزادے یہ شیخ احمد طالب جو ہے تو علی شوری وہ تو ماشاء اللہ یہ امام بن گئے مسجد نبوی کی اور بہت بہترین خوبصورت آواز ہے اس کی تو فجر کی نماز اس نے پڑھائی تو ماشاء اللہ یہ بھی ایک شرف ہے پاکستان والوں کو اور جو ہے جب بھی وہ ادھر ادھر چلتے تو پاکستانی تو باغ ڈور کم از کم ملاقات مسافہ ہو جائے ان سے تو خیر جو ہے وہاں پر جو ہے ہم ایک ہفتے رہے مدینہ منورہ میں جمعے کے روز آیا ہم نے کہا ساتھی کو چلو ہم بکیل چلتے ہیں تو جب ہم گئے فجر کے بعد تو بات ایسی چلی تھی ساتھیوں میں تو تقریباً ہمارے ساؤتھ افریقن کے لندن کے ادھر ادھر کے تقریباً چالیس آدمی تھے ہمارے ساتھ تو سب کو بتا رہا کہ یہاں پر حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مقابر ہیں پھر یہاں پر بنا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر ازواج متحرات کی اور پھر اس طرف امام مالک وغیرہ اور پھر آگے جا کر حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر بھی عجیب واقعہ ہے جب مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ تو جو ہے کچھ مدت بعد حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا وعیناہ تذریفان مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو جارو جاری ہو گئے وقبل عینیہ اور پھر جو ہے بوسہ دی عثمان بن مضمون کو اور پھر جو ہے ان کو جنازہ کے بعد ہوئے دفن وغیرہ ہوا پھر آج نو سال کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اٹھارہ مہینے عمر اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے صاحبزادہ کو اسی قبر میں جو ہے دفن کرو جہاں پر عثمان بن مضمون تو یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو کم از کم یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے پھر آگے جا کر سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ القبر قبر پر اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں بقی کی تو اس وقت جب کہ سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو یہ ظالم و کم وقتوں نے سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جو بقی کا احاطہ تھا اس وقت تو اسے باہر جو ہے مشہور کیا یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سب کچھ شامل کر دیا ہوئے تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فراست وغیرہ تو خیر جو ہے تو پھر آگے یہ سب کو بتایا ہوئے اور آج کل پولیس بھی بہت ہوتے ہیں اور یہ سلفی آزاد کو آپ پوچھے کہ یہ کس کا قبر ہے کس کا اللہ عالم اللہ عالم اور بس مشی مشی مشی چلتے رہو چلتے رہو تو یہ بھی نہیں چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن شریف بڑے بڑے لوحات لکھے ہوئے کہ جو ہے قرآن شریف کا پڑھنا ممنوع ہے اور ثابت نہیں تو وہ ایک تھا وہاں پر میں نے اس کو دیکھا تو میں کہا کہ یہ تو عرب نہیں ہے پاکستانی ہے یہ لمبے لباس ہو رہا تو میں نے کہا یہ حدیث کا مطلب کیا ہے یہ کرا یاسین علام ہوتا روا داود و نسائی تو خوبصورے کہا آپ جو ہے صحیح صحیح باتیں بتائیں ان لوگوں کو اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں اللہ کے یہ ہم سب مسئول ہے اور ذمہ دار ہے تو یہ ائمہ اربا یہ بالکل جائز ہے میں نے جو ساتھی ہوتے ہیں میں کو کہتے ہو جب بھی یہ سلفی حضرات اعتراض کرے ہم گئے کسی بھی قبرستان میں اور پھر جو ہے ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کی سورہ یاسین یا کوئی اور سورہ اور یہ لوگ اعتراض کرے تو ان کو پوچھے آپ کے یہاں سب سے بڑے امام کون شیخ الاسلام نے تین رحمہ اللہ ان کے تلمید رشید کون حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ابن قیم رحم اللہ نے کتاب الروح صفحہ نمبر سترہ میں یہ واقعہ نقل کیا کہا کہ جو ہے ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تشریف لے گیا مقبرہ ایک آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تو امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے منع کیا کہا کہ تلاوت اس نے حدیث صنعت کے ساتھ سنا تو پوچھا اور دریافت فرمایا آپ نے خود یہ حدیث سنی کہا کہ ہاں، میں نے خود اپنے اساتذہ یہ تو کہا کہ جاؤ اور یہ سورہ یاسین کو پھر شروع مطلب آپ تلاوت جاری رکھیں تو اس میں تمام اہم کی اجازت ہے چاروں تو پھر جو ہے ان چیزوں کو ہم جو ہے ایسی طور پر بیان کریں مستند ہماری کتابوں سے اور ان کی کتابوں سے تو یہ خیر ایک جزوی مسئلہ آگے بیچ میں پھر جو ہے وہ مقبرت العمات جہاں پر نبی علیہ صلاۃ السلام کے جو ہے دو پھوپیاں ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عاطقہ رضی اللہ عنہ وہ بھی جو ہے سے خارج ایک تک اب سب شامل ہو گئے میری شریف کی روایت ہے من منی امین کو میں یمو تب مدینہ لکم جس کو جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے وہ حرمین شریفین جائے جائیں اور خاص طور سے مدینہ منورہ اور جو ہے وہاں پر انتقال ہو جائیں تو وہ سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کروں گا تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو آپ لوگ کہتے دعا کرو ہم دعا کرتے یا اللہ حج قبول فرمائے تو سب آمین اور زیارت قبول فرمائے آمین عمرہ قبول فرمائے حضر اللہ مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائے تو سب جو ہے خاموش بھی تھے تو یہ تو ہماری محبت کیا ہے وہ تو ایک بس لسانی ہے زبان میں ہے دل میں نہیں تو کہتے کہ نہیں شاپنگ باقی ہے اور یہ مرنا تو ہے لیکن ابھی نہیں تو نہیں ہم جو ہیں اگر آپ پوچھیں ہمارے اکابر کو کتنے ہمارے اکابر وہاں پر ہیں حضرت محمد زکریہ نور اللہ عمر حضرت مولانا خلیل احمد علام کو اس طریقے حضرت مولانا عالم رحمہ اللہ بہت سارے اس زمانے میں ہمارے حضرات جاتے تھے پاکستان سے اور ہندوستان سے ادھر ادھر سب سے تو ویزا میں لکھتے تھے کہ کس غرض کے لیے تو لکھتے تھے لل وفات صرف وفات مدینہ منورہ میں جو ہے نصیب ہو جائے یہ ہمارا مقصد ہے تو دیکھو اتنی محبت اور یہ تو خیر الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا کہ وہاں پر گئے نصیب وہ زیارت نصیب ہوئے پھر جو ہے زیارت کے لیے وہ جس آدمی جو ہمارے جو ہے ٹرانسپورٹ اور یہ نقل یا بس کا انتظام کرتے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی پتہ نہیں وہ تو ہم نے مفتی شاکر صاحب کو فون کیا تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ ہمارے جو ہے یہ گروپ والے ہیں میں گروپ کے ساتھ تو نہیں گیا لیکن وہاں پر خود بخود ہو جاتا یہ چاہتے ہیں کہ آپ سوچا کہ نہیں میں تیار ہوں سم تقریباً پندرہ سولہ آدمی تھے کچھ تو ہم گئے مفتی شاکر کے ساتھ تو ماشاءاللہ یہ بہت تاریخی سفر رہا ان کے ساتھ بعض ایسے مقامات ہم کو لے گئے جو ہم کبھی دیکھے بھی نہیں پہلے مثلاً سینا حسین رضی اللہ تعالی کی صاحب زادی فاطمہ ان کی والدہ محترمہ فاطمہ کبرا ہے جنہ اور فاطمہ سغرا ان کی صاحب زادی جو ہے فاطمہ سغرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تو ان کا مکان ابھی تک ہے وہاں پر اس زمانے سے مطلب یہ ہے کہ بہت پرانا ویران ہے لیکن بعض نشانیات ہوئے وہ تو کہا یہ فاطمہ سہرا کا مکان یہ ہمیں پتہ پتہ نہیں تھا تو ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بھی یہ کام کرتے تھے تو نسل نسل جو ہے نسل جھیلن جھیل یہ ہوتا رہتا ہے کہ لوگ بتاتے رہتے کہ یہ ہے یہ ہے اسی طریقے سے ہم جب خریدتے ہیں کھجور وغیرہ تو ادھر ادھر سے خرید لیتے ہیں یا جو بستان ہوتے ہیں وہاں سے تو کہا کہ نہیں میں ایک خاص جگہ آپ کو لے جاتا ہوں تو جہاں پر جو ہے وہ بیر عثمان ہے وہاں پر لے گیا ہمیں تو ظاہر بات ہے کہ جو مالک ہے وہ تو عرب ہے لیکن کام کرنے والے اور یہ وہ پاکستانی ہیں نثار بائے وہ پتہ نہیں کیا کرنا تو وہاں پر جو ہے دو ٹینکی ہے تو میں نے پوچھا اور خود مفتی صاحب نے بتایا مفتی شاکر صاحب نے تو کہا کہ یہ آپ ضرور برساتی کو بتا دینا کہ ان سے پانی لینا تو پھر میں گیا پوچھنے کے لیے اس پانی کی کیا خصوصیت ہے تو کہا کہ یہ بیر عثمان وہ پانی ابھی تک چالو ہے لیکن اجازت نہیں دیتے اندر جانے کی اور ان لوگوں کو جو ہے ٹھیکہ ملا ہے کہ ہر رات کو جو ہے وہ جاتے ہیں اور یہ ٹینکی کو بھر دیتے ہیں اور لوگ آ کر مفت میں پانی لے جاتے ہیں وہاں سے تو ماشاء اللہ ہم نے سب ساتھی کو کہا بوتل وغیرہ لے جاؤ وہاں پر اور جو ہے خوب لے اور پھر جو ہے وہ بتا جو ہے اس کو پیش کرتے ہم کو کہتے کہ جس کو بھی آنا ہو یہاں حرم سے تو ان کو بتا دینا ہم جو ہے مفت میں ان کو لے آئیں گے پھر ان کو واپس بھی کریں گے تو ہمارے والے تو بہت خوش تھے تو میں نے سب کو کہا بھائی یہ کھجور خریدنا ہو تو ان کے پاس جاؤ اور بوتل بھی ساتھ لے جاؤ ایک لیٹر دو لیٹر پانچ لیٹر تو میرے عثمان کی پانی اور جو ہے وہ بھی مل جائے گا اور کھجور کا بھی کام ہو جائے گا تو الحمدللہ ایسی چیزیں جو ہے مفتی شاکر صاحب نے جو ہے تو میں نے اس کو کہا دیکھو ہم آپ کو بہت مشہور کر دیں گے آپ کا نام اور اعلان کر دیں گے تاکہ لوگ بھی چونکہ عربی میں تو ہے ماشاء اللہ اور یہاں ہمارے دار القریت ہے وہ بولیے فال کو مطلب یہ طلباء اور فضلاء میں سے ہے جنہوں نے حضرت کے پاس معاشبیر صاحب کے پاس تو خیر جو ہے انگریزی بھی سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ اور اردو تو ہے ہی تو ماشاءاللہ ان کو بھی کوئی دقت تکلیف نہیں ہے یہ عربی میں ہو اردو میں ہو یا انگلش میں ہو اور پھر جو ہے مدینہ منورہ میں جہاں پر تعمیرات وغیرہ کا سلسلہ ہے حرم کی تو وہ کچھ بھی نہیں سب موقوف ہے آج کل ایک چیز نہیں جو ہوا وہاں پر جب ہم پہنچے وہاں پر آپ کو پتہ ہے جہاں پر محراب ہے تو اس کو ہم قبلہ جنوب کی طرف میں تو جو ہے وہ محراب ہے محراب عثمانی سینا عثمان رضی اللہ عنہ تو جو ہے جس وقت ہم پہنچے تو وہ دوسری جمعہ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جمعے کی نماز جو ہے اس کے لیے اما کو اطلاع دی گئی کہ آپ محراب عثمانی میں امامت نہ فرمائیں مطلب مطلب یہ کہ جہاں پر محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تھوڑا سا پیچھے تو وہاں جو ہے تو خطبہ کے بعد اب فوراً اس طرف آ جائیں تو جو آگے کا جو پانچ چھ صف ہے وہ بالکل خالی اور پولیس ہوتی ہے وہاں پر تو نماز کے بعد فوراً اتنے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اب جو ہے صورت حال فی الحال تمام پانچ نماز جو ہے محراب النبی سے ہوتے ہیں تو جو آگے کا جو محراب عثمانی ہے اور جو صفوف پانچ چھ صفوف ہے وہ خالی ہے چونکہ جو ہے آمد اور رفت کے لیے چونکہ جو لوگ بہت ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے جب ہم پہنچے وہاں پر بہت کم لوگ تھے آپ بالکل آگے تک جا سکتے تھے اور ایک بھی شیعہ نظر میں آیا ایران والا وغیرہ جو ہے اور آئیے کے بھی لوگ کم تھے تو اللہ نے اور موسم جو ہے سردی کا موسم تھا لیکن صرف جو ہے فجر میں کچھ ہوا چلتی تھی وغیرہ باقی دن میں بہت بہترین موت موسم جو ہے پھر وہ دن آیا جس ہم نکلے مدینہ منورہ سے مکہ تو مکہ میں تو ماشاء اللہ تو وہاں تو ہمیشہ رش ہی رش ہوتا ہے اور آج کل جو ہے وہ زمزم کے پاس جو ہے کچھ خدائی اور یہ کچھ تعمیرات کا سلسلہ ہے تو انہوں نے مطاب کے ارد گرد جو ہے وہ ایک جو ہے حساب لگایا اور ہر ایک کو اجازت نہیں کہ نیچے جو ہے مطاب کے پاس جو ہے وہ طواف کرے مرد ہو تو احرام کی حالت میں ہو مطلب عمرہ خواتین کے لیے بہرحال اجازت ہے وہ جب بھی آئے جائیں تو ہمارا مسئلہ یہ تھا ہمارے بیوی کو کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے کمر میں تو کہا کہ نہیں یہ تو ہم اوپر گئے کہا کہ یہ ویل چیئر والے کی اجازت نہیں تو ماشاء اللہ اوپر ہم یہ ہوئے تو ہمارے ساتھ یہ لندن والے بھی تھے ان کی بیوی کو بھی جو ہے ویل چیئر کی ضرورت تو ہم دونوں چلتے رہے چلتے رہے تو ظاہر بات ہے کہ اوپر اور نیچے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے تو جب ہم طواف نماز وغیرہ صفا مروا سب سے فارغ ہو گئے تو بچے آئے میرے پاس کہا آپ کو پتا ہے ہم نے کتنے چلا میں کہا کہ نہیں کہا کہ دیکھو میرے گھر میں ہیں فورٹین کلو چودہ کلو ہم نے سسرا فورٹین کلو تو پھر کہا یہ تو دو عمرہ کے ثواب ہو گیا تو خیر جو ہے آج کل تو اب یہ حضرت مفتی صاحب کا پوچھے کسی تو ہمارے علماء بازو کے تھے بازو کے تھے تو لوگ ہیں کہ یہ بہت لمبا چکر ہے اوپر تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہم بس اسے احرام مان لیں اور نفیل طواف کر لیں ایک دو آئیے کہا کہ نہیں میرے پاس کہا کہ نہیں میں تو احرام پڑھنا بانا میں پوچھا کیوں کہا کہ مجھے جو ہے حتیم کے اندر نماز پڑھنے تو ہم حتیم میں تو نہیں پڑھ سکتے اوپر نیچے پڑھیں گے اور یہ لوگ کا قانون یہ میں کہا کہ بھائی آپ جانے اور اللہ تعالیٰ اللہ کی دیت جانتے ہیں تو اگر یہ تو جا کر دو رکعت پڑھ کر واپس آ جائے اس طریقے سے لوگ ہر بہانے ہوئے سب تو پھر جو بھی ہو بعض علماء اجازت دیتے بعض نہیں دیتے ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے کرے کیونکہ رمضان میں تو تین چار ملین لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو مسئلہ ہو جائے گا اچھا جہاں تک اما کی حالت ہے اما نماز جو ہے امام حضرت ہے وہ ہر نماز جو ہے آگے بیت اللہ خانہ کعبہ کے سامنے نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہتے کہ یہ امام صاحب کہا ہے تو امام صاحب جو ہے پیچھے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے آگے ہوتے امام صاحب سے بھی آگے تینوں اور جہاد تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جا تو یہ صرف کے کہ اجازت ہے باقی یا تو پھر تو یہ حضرات اس طریقے سے کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تعمیرات کا سلسلہ پھر ہجوم اور یہ وہ حالانکہ پولیس والے ان کو بالکل آگے کر سکتے ہیں لیکن پھر ایک مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر پھر وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کام کچھ شروع کر دیا تاکہ جو ہے وہ مشروع ملک عبداللہ کچھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو پھر میں نے ساتھی کو کہا دیکھو یہ مسجد تنعیم جو مسجد عائشہ کے نام سے میرے خیال سے آپ سب لوگ وہاں پر گئے کہا کہ ہاں کہا کہ چلو ہم وہاں جائیں جہاں پر مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں سے احرام فرمائے اور پھر وہاں سے عمرہ کی وجہ جو ایرانہ جو ہے وہ تقریباً اٹھائیس تیس کلو دور ہے تو ایک اچھا عرب جو ہے ٹیکسی مل گیا وہ منی بس جو ہے بیس آدمی تو ہم نے کہا کہ چلو آپ ہمیں لے جائیں وہاں پانچ دس منٹ انتظار کریں ہم اصل کے بعد گئے تھے تو ظاہر بات ہے دو رکھا تو مسئلہ تھوڑا ہی نہیں جب ہم پہنچے وہاں تو دیکھا کہ پانچ آٹھ سات بس ہے وہاں یہ سب ملیجا انڈونیشیا والے بہت تھے وہاں پر جو ہے تو وہ تو شافی اکثر تو وہ تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے ساتھی کو بتایا دیکھو قصہ یہ آٹھویں سال ہجری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فتح مکہ ہوا پھر اس کے بعد غزوہ حنین اور یہ سب پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدا کے مہینے میں تشریف لائے اور بعض صحابی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ رات کے وقت تھا پھر نبی علیہ صاحب السلام نے عمرہ فرمایا تو سب ساتھیوں سے کہا کہا کہ ہم تو بارہا آئے یہاں پر مکہ مدینہ لیکن پہلی مرتبہ نام تک نہیں سنا تو میں کہا کہ نہیں اس کام کو بھی جو ہے نیت کر لو سنت کی نیت سے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا کہ وہاں سے ہم نے عمرہ ہوئے رہتے ہیں بہرحال چار پانچ چیزوں کا اعلان ضروری ہے ایک میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ہے جس کو چاہیے مجھے بس پہلے جو ہے کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ باقر مجلسی جو شیعہ کا شیطان اللہ اللہ اس نے یہ لکھا کہ جس وقت جو ہے مہدی آئے گا ان کا مہدی تو وہ جو ہے وہاں شیخین سیدنا سیدنا ابو بکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی لاشیں کو نکالیں گے پھر جو ہے سولی پر چرائیں گے اور یہ سب انا للہ اب مجھے وہ بھی ملا ہے کہ خمینی لانا اللہ نے خود یہ کہا کہا کہ ہمارے مقصد یہ اور ممالک نہیں ہمارا ہدف اور مقصد جو ہے کہ وہ انٹرویو میں حوار میں وہ انٹرویو میں کہہ رہے تھے خمینی نے کہ ہمارا ہدف اور مقصد حرمین پر قبضہ لینا ہے اور ہم متولی بن جائے پھر یہ دو صنف یہ ہم نکالیں گے شیخین کو یہ اور پھر ہم ان کو سزا دیں گے تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے روشن خیال کہتے ہیں نہیں تم لوگ ان کے ساتھ اتحاد کرو یہ تو ہمارے بے غیرتی کی بات ہے یہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے سب سے بڑے ہیں ان کے بارے میں آپ کے جتنے بڑے ہیں ہم سب مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سب سننی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا حسن ہو سیدنا حسین ہو حضرت زین العابدین ہو حضرت باقر ہو حضرت جعفر صادق جو بھی ہو ہم مانتے ہیں لیکن آپ لوگ جو ہمارے والے کو جو بڑے سب سے بڑے ان کے بارے میں یہ تاثر کرتے تو اس وجہ سے ہم جو ہے ہمیشہ حرمین شریفین کے لیے خاص خاص دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اہل و کے ہاتھ میں رکھے اور شیعوں کی شرارت سے بچائے یہ اتنے شیطان اگر آپ تاریخ ہیں یہ جو شیخ اوامہ حافظ اللہ ہے آج کل ترکی میں ہیں ان کے جو ہے داماد جو ہے تو انہوں نے بہت بہترین کتابیں لکھی زمزم کے بارے میں حجر اسود کے بارے میں مقام ابراہیم مستقل کتابیں اور ایک حتیم کے بارے میں جہاں پر یہ حجر اسود کی کتاب ہے تو وہاں پر لکھا یہ کرامی تھا جب تھے وہاں پر تو ان کم بختوں نے حجر اسود کو بھی چوری کی اور بائیس سال تک حجر اسود نہیں تھا وہاں پر تو پھر بعد میں لایا گیا اب دیکھیں گے آٹھ ٹکڑے ہیں تو یہ سب ان شیطانوں نے جو وہاں پر یوم تربیہ کا روز تھا آج تاریخ لوگ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مینا ان کم بختوں نے سنیوں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے ادھر ادھر مارا بعض ہزاروں کو جو ہے اس کنواں میں اور اس جگہ پر جو ہے شہید کر دیا مسلمانوں کو سننے کو احرام کی حالت میں ان کی یہ کرتوت ہے وہ تاریخ ان شیطانوں کی تو خیر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دوسرے جو ہے رمضان جو ہے اب چار مہینے سے کم ہے دوسری طرف ہمارے قبلہ اولا ہے اور وہ ہے مجر الاقصا اس کے بارے میں بھی ہم فکر کریں ہم ساؤتھ افریقن ہیں اکثر ہمارے پاس وہ جو ویزا ورک ضرور تو نہیں ہے تو ہم خود ترغیب دیں ہمارے لوگوں کو خاص طور سے رجا کو مردوں کو کہ تم جاؤ اور اعتکاف کی نیت سے نفیل اعتکاف کرو سنت اعتکاف کرو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ہمارے عاصمہ ہے اس کا کیپیٹل ہے وغیرہ تو ہم خاموش نہیں ہم یوں بتائیں اپنے عمل کے ساتھ ہم کبھی اپنے قبلہ اولا کو نہیں بھولیں گے اور ہم ضرور ترغیب دیں گے لوگوں کو کہ وہ جا کر اعتکاف وغیرہ کرے تو یہ بہت غنیمت ہم سمجھے اس کو ماشاءاللہ مکہ مدینہ میں تو ہزار لوگ لیکن اقسام میں جو ہے الحمدللہ آخری دس سال میں بیرونی ممالک سے اکثر ساؤتھ افریقن ہوتے ہیں میں تو اس کی ہم مزید ترغیب دیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم خاص ہر روز دو رکعت نماز پڑھیں یا اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے ہمارے مسجد اقسا کی حفاظت فرمائے یا اللہ وہ دن لے آئے کہ مسجد اقسا پورے فلسطین پھر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو یہ دوسرا تیسرا جو ہے ہمارے ملک کی حالت اب دیکھ لیجیے ہے پوت ہول تو ہم سب جانتے ہیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں پوت ہے تو اب بوہور کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیے کہ ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد جس کا بھی آپ قبول کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے نل کو بند کریں گے وغیرہ جو ہے دو سمندر ہے لیکن پانی نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق تو ہم جو ہے انسانیت کو خیر الناس انف الناس نہیں انف الناس یہ روایت صغیر ہوئے تو ہم جو ہے پانچ آدمی دس آدمی پانچ خاندان سعد رضی اللہ عنہ کہ والد محترمہ کا انتقال ہو گیا سعد آئے یا رسول اللہ انا اما سعد ان کا توفیت تو میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تو وسلم الما تو فرمایا الماء تو فحفر بیرن فقال گے سعد مشکا شریف تو یہ ہمارے لیے سب سے بہترین صدقہ جاری ہے اور کتنے اور غریب غریب علاقہ میں ہم یہ کام کریں تو ہمارے میزان حسنات میں بہت وزن ہو جائے گی انشاءاللہ انسانیت کی خدمت تو بہت بڑی چیز ہے دوسری تیسری اور آخر جو ہے ہمارے حضرت کی طبیعت جو ہے اب سب کے سامنے ہے میں جب دیکھتا ہوں حضرت کو اب سجدہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم سب خاص خاص دعا کریں حضرت کو اللہ تعالیٰ بصارت بصیرت صحت گھٹنے میں جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائے حضرت کی ایک کتاب ہے جتنے بھی علماء یہاں پر ہیں آپ اس کی انتظار نہ کریں کہ حضرت ہم کو ایک نسخہ دے دیں کہ ہم خود خریدیں دو سو رین قیمتیں اور جو ہے بدر اللیالی شرح بدر العمالی اس میں اتنی قیمتی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 وكما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري محترم ومعزز محبوب حضرت مفتي محمود آه، حضرت مفتي صاحب ديگر علماء کرام most respected elders beloved friends in Islam عليكم ورحمة الله وبركاته We thank and praise Allah Ta'ala for the name of Iman and the beautiful and perfect teachings of Islam. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is the final messenger. Allah Ta'ala attests to this, وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ the seal of all and the final of all the prophets to come. No other Nabi to come after beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam that is from the fundamentals and integral beliefs of Islam. Anything contrary to the finality of the messengership of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is termed as disbelief, whether it be by means of the Qadianis, believing in a Nabi after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and also the belief of Imam within the Shia, where such positions are attributed to the Imams that supersedes the rank and status of Anbiya alayhi salatu going to the level of even according, in their words, as Mr. Abdul Qadir beautifully always emphasizes, extremely important aspect of the protection of the aqad of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, such position to the Imam giving them the right of making halal, haram and vice versa, that is the sole prerogative and domain of Allah subhanahu wa ta'ala alone. So our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, the final Nabi, there is no other Nabi to come thereafter, no other revelation to come. Previous kitabs and books revealed by Allah ta'ala were memorized exclusively by the Anbiya alayhi salatu wasalam. The adherents and followers would not formally memorize and do hifz of those scriptures and books. Speciality of the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and one of the manifestations of Allah Ta'ala's promise to guard and protect His deen and His kitab from man-made changes. Speciality of this ummah that the adherents, the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would commit the kitab of Allah Ta'ala to heart, huffaz of the Qur'an-i-Kareem. And in fact, this is such a unique speciality that as Allah Ta'ala has mentioned the qualities of Nabi Pak Sallallahu Alaihi in the previous scriptures, Allah Ta'ala has also mentioned the qualities and salient features of the ummatis and the followers of Rasulullah Sallallahu Alaihi and something that was unique to the followers of previous Anbiya Alaihi that had to distinguish this ummah, one of them is anajiluhum fi sudurihim, that the hearts would be the treasure troves, the protectors of the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah has guaranteed the protection of this deen and more so importantly, when there is no other Nabi, no other revelation to come to rectify if there were man-made changes. And therefore the Qur'an Kareem, the hadith, the sunnah of Rasulullah ﷺ, the injunctions of this deen remain divinely protected for all times to come. Honored and fortunate are the ones whom Allah Ta'ala utilizes for this purpose of projecting His deen. And one of the specialities of this ummah is the tradition of taking the knowledge of deen from a protected source, from a protected chain, heart to heart, generation to generation. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imparted to Sahaba radiallahu anhu they to the next generation, and similarly heart to heart and generation to generation up to this time, so that anybody who acquires the deen, dini knowledge in the various sciences, whether it is ahadith, tafsir, fiqh, etc., qira'at, then a person who lays the claim to being competent enough to pass it on would have to verify that by means of a sanad, a chain, a golden transmission, that one is linked in the chain that goes directly to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, speciality of this ummah. And therefore great emphasis has been laid on the fact that one is absolutely careful from the source and the origin from one, from where one derives dini knowledge. خُذُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ That the acquiring of dini knowledge is a form of ibadah, so be very scrupulous, be very careful in whom you take your knowledge of deen from, an alim of integrity who lives and practices the sunnah externally as well as internally, has in turn taken this knowledge from a, an authentic source and can and produce basically a sanad and a chain that goes directly to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Had it not been for the sanad and this protected chain, then anybody would have come and profess whatever they would wish to about this deen, but one people cannot do so because this deen and the knowledge of this deen remains protected. And therefore we see in the golden history of Islam, great effort in the learning, acquiring of Deeny knowledge, great sacrifices were given from the very first generations. Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala says that people say and remark that why is it that Abu Huraira radiallahu anh narrates such and a, a huge amount of hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam when others do not reach that level. And he says, the answer is very simple, whereas my brothers of the Muhajirin and Ansar, together with being in the company of Nabi sallallahu alayhi wasallam and sacrificing for this deen, had the responsibilities of trade and farming respectively, whereas I would dedicate myself exclusively 24 hours of the day to be in proximity to Nabi sallallahu alaihi wasallam to learn from this. Furthermore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made a special dua for him for the strengthening of his memory, whereas he was thereafter blessed with photographic memory, would never ever forget anything that he had ever heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And therefore we see a great narrator of hadith, Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu. And in this dedication and love of the acquiring of dini knowledge, sometimes the sacrifice was of the level that he would be so overcome with the pangs of hunger that he would faint, that he would faint. People would think that he was afflicted with epilepsy, but he says the only thing that would cause my falling unconscious was nothing other than the severity of the pangs of hunger. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma says that after Rasulullah sallallahu departed from this dunya, I and a companion of mine, I said that here we are yet young, there are many of the senior Sahaba present who had taken more of the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so let us go and learn from them. He says, my companion, the companion says that I remarked that what need is there for you and me to learn? There are many senior Sahaba around. People will revert to their knowledge. He says, but yet Sayyidina Abdullah bin Abbas anhu, would dedicate himself, would not sit on the fact that he is the cousin of Nabi sallallahu alaihi wasallam or receive the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. He would go to the homes of some of the Ansar radiallahu anhu Maybe would reach there at the time of Qaylula in the midday heat sun, would find that the Sahabi is resting. He would lay down his shawl and sit and wait until the Sahabi would come out after his own comfort and rest. One of the adab and etiquettes of ilm is that we show respect to the resting time, etc., to the health, etc., of our mashayikh and asatida. So Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala, so Abdullah bin Abbas radiallahu anhu says, sometimes I would sit there, the heat of the midday sun the wind would blow sand into my face and when the Sahabi would come out after his rest, he would remark to me that you are the cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You should have summoned us. We would have come to you happily. He says the right of knowledge is that I come to you as a seeker of dini knowledge with humility. So ilm teaches us humility, teaches us respect. Sayyidina Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala would go to such a level that when he would rest at home would ensure that while lying down his feet do not face towards the home of his ustad Imam Muhammad rahimahullah ta'ala so we find glorious sacrifices in the way the dini knowledge has come down to us, great sacrifices. Ibn Marwan al-Baji rahimahullah passed away in the year 635 Hijri. It is mentioned about him that one one occasion, going to learn the, the knowledge of ahadith, he had traveled for seven months at sea. Seven months a sea journey in the acquisition of dini knowledge. Ibn Najjar al-Baghdadi rahimahullah, 643 Hijri passed away. It is renowned about him that he had left home to acquire dini knowledge and sit in the company of the mashayikh and the ulama. He had left home and consecutively acquired knowledge of deen for 27 years. 27 years at the feet of more than 3,000 mashayikh. These are the great sacrifices. We find Sayyidina Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala is in Medina Munawara, a senior sahabi radiallahu anh himself. He hears that a certain hadith speaking about the day of Qiyamah that scales would be balanced on that day, oppressions would be rectified by means of a'mal being passed over to the wronged ones. So he heard that there is a Sahabi Abdullah bin Unais radiallahu ta'ala was resident in in Damascus, in Syria at the time. He did not hold back to say that I am more senior in rank to him. I spent more time in the company of Nabi sallallahu alayhi wa He had this yearning and desire that he had heard it directly from Rasulullah sallallahu alayhi wa So let me hear it directly from him. He purchased a conveyance traveled a month's journey all the way to Dimashq in travel time by road in today's times 1,903 kilometers from Medina Munawwara to Damascus. He traveled this entire distance and comes there. Abdullah bin Unais radiallahu anh is made aware that Jabir bin Abdullah radiallahu anh, he is elated, this great sahabi has come to me. They hug and immediately before anything else, Sayyidina Jabir radiallahu anh says, that narrate to me that hadith for who knows even now what can come between you and me. I do not want to be deprived of that. He listens to it and after a short while then returns all the way back to Medina Munawwara. Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anh, the host of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, travels all the way to Cairo for the learning of just one hadith. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى says كنت أرحل, أرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد I would travel sometimes consecutive days and nights just to go and listen and memorize and learn one hadith from a person who had it of a higher rank. So many, many examples. Aswad, Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, in Kufa, would hear that Sayyidina Umar radiallahu has knowledge of certain aspects of deen. They would travel 1,500 kilometers to go and learn it directly from Sayyidina Umar radiallahu ta'ala. Very famous, one of the muhaddithin, the students of Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lengthy incident, but just one point. Taqi ibn Makhlad, at the age of 20, traveled all the way from Andalus right till Baghdad to learn from Imam Ahmad bin Hamal rahimahullah in amazing circumstances when he was prohibited to teach in secrecy, acquired a huge treasure of hadith from him but traveled 6,000 kilometers. 6,000 kilometers, most of it on foot, to go and acquire the knowledge of deen. So we see the great sacrifices that have gone to it. In more recent times we see from our akabirin, our mashayikh, when Shaykh al-Hind rahimahullah ta'ala was incarcerated for standing up in the jihad against imperialism, a student, Sheikh al-Islam Hazrat Maulana Hussein Ahmad Madani rahimahullah ta'ala voluntarily gave himself up to be in the khidmah and to benefit from the sohbah and the knowledge of his ustad. And therefore very, very important that we understand the value with which this knowledge has come down to us. Allah Ta'ala gives us, even in this time, with much ease and comfort, various tiers, various aspects of acquisition of dini knowledge. The most primary and fundamental, the maktab system, Allah Ta'ala reward our seniors and pioneers in this country who had come approximately 150 years ago from the Indo-Pak subcontinent with great foresight. One merely has to travel across the world, especially across the Atlantic Ocean to South America, as Mufti Saab has mentioned many, many times, that we have Muslims who had come there even later than our forefathers had come to this country, but did not, unfortunately, establish this dini infrastructure, especially the maktab system. The result is that within a century, third, fourth generation are not even Muslim by name, majority of them. I will share a personal experience. When I had the honor of going for Tarawih to Santiago in Chile, a number of years ago, statistics say that there should be 10,000 Muslims in the capital of Chile, in Santiago. Only one masjid. The first masjid was built 90 years after Muslims had arrived, and that was the first time that they had the al Quran al-Karim, Fadlillah ta'ala wa karamihi. So statistics mention that there should be 10,000 Muslims in Santiago, for the Salatul Jummah, literally, without exaggeration, not even five of them would present themselves. The majority of the Jummah crowd would be foreign Muslim ambassadors and Chilean reivers into Islam. So we make shukr when we see such incidents, our forefathers, the establishment of the Makatib system, we find the glorious history, the existence of Muslims in Cape, more than 350 years when Islam was banned. Then in secrecy through the oral tradition, they had passed down Islam to Angur rahimahullah ta'ala 230 years ago plus minus was brought as a political prisoner was incarcerated in Robben Island in jail and in his jail cell in 13 years he had compiled five masahif, five Quranic Kareems written exclusively from his memory these are the great sacrifices that have gone into the knowledge of deen Our Nabi sallallahu alaihi has encouraged this matter very very greatly the acquiring of dini knowledge a Sahabi comes to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qabisa radiallahu ta'ala, and he says, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asks him, what have brought you? He says, my bones have become brittle, I'm elderly, but I've come to benefit from the knowledge of deen which Allah has given to you. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam firstly congratulates him that on your way here, every tree, every stone, every grain of sand had begged Allah Ta'ala for your forgiveness. The one whom Allah Ta'ala blesses knowledge of deen, that person, uh, the one with whom wish, Allah Ta'ala wishes goodness, Allah Ta'ala manifests it, by means of giving that person deep understanding of deen. We have so many opportunities. The maktab system, every time we go to masjid, hadith in Tabrani, that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentions that a person who goes to the masjid, and the intention is either to learn some beneficial knowledge, or to pass on beneficial knowledge. Alhamdulillah, mashayikh, ulama ikram, those who are in masajid, and has established at least, as the Mufti Sahib emphasizes very greatly, Darse Quran, in the early part of the morning, when Shaykh al-Hind rahimahullah once gave a bayan to a gathering of ulama after coming out of jail and says that in jail I deeply pondered the causes of the downfall, material as well as spiritual downfall of the ummah and I've come to two conclusions, two main primary reasons, the differences on minor issues, bickering over minor issues, so unity is very important and secondly that the ummah in, by, by and large have neglected the Quranic Kareem. So encourage his students in two ways to bring it alive one is the maktab system for the reading of, of Quran Kareem and understanding of basics of deen. And the second is strongly encouraging his students, ulama, that in their masajid to bring alive the halaqat, dars of Quran Kareem, be it five minutes, ten minutes, but what can be said in the name of dars Quran Kareem, our own islah, islah of the communities can take place. Allah, and mentioned in this hadith that a person who goes to the masjid to learn knowledge or to impart knowledge returns with the reward of a full and accepted and completed hajj. اللہ تعالیٰ یونین سے ہمارے مولانا حسن صاحب آئے ہیں مولانا برہان صاحب نے مکاتب اور علم کی سلسلے میں جو باتیں فرمائی ہیں مولانا حسن صاحب وہاں کے مکاتب اور مکتب کے سلسلے کے متعلق انشاءاللہ کچھ بات فرمائیں گے سن اسی میں ماشاء اللہ فارغ ہو چکے بنوری ٹاؤن سے مفتی عبد القادر صاحب بھی تقریباً وہی اسی سال ایک سال پہلے فارغ ہوئے ہمارے پرانے دوستوں میں سے صلی کریم میں بولنے کی عادی نہیں ہوں کا استاد محرم کا حکم ہے تو اس لیے مجھے بولنا میں صرف پانچ منٹ میں انشاءاللہ کچھ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایک بات بتا لوں تمام علماء میں الحمد للہ یہ صفت ہم نے دیکھا ہے کیونکہ بن نوری رحمۃ اللہ کے قریب تھے اور مفتی محمود صاحب کے قریب بھی تھے دو صفت ہم نے دیکھا کے اندر اللہ تھے اور ان کے اندر اخلاص اخلاص کی برکات سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج دوری دنیا پوری دنیا میں الحمد للہ ان کی طرح موجود جہاں بھی جاؤ بنوری کا فارغ بنوری تنگ کے فارغ میں لیں گے اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کے بھی کسی بہت زیادہ ہیں لیکن میں صرف ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب مفتی صاحب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک رات میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے اور بیچ میں نیند کے بیچ میں اٹھ گئے تو میں نے پوچھا حضرت کوئی تکلیف ہے نہیں اسلام کے قانون یعنی قوانین ابھی تک نافذ نہیں ہوئے پاکستان اسی فکر میں نیند نہیں آ رہی اور اس, اس رات کو صاحب صاحب کے کے ساتھ ضیاء الحق ساتھ ہوئی تھی اور حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ علیہ ایک ہفتہ تک ان کے ساتھ مناظرہ کرتا رہا رات کو مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے صبح تک صاحب بہت بہت ذہین آدمی تھے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر یہ دین کے لیے کام کرتا تو پاکستان اسلامی ملک بن جاتا بہت ذہین تھے بعض مرتبہ مفتی صاحب ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے مفتی صاحب کو جو بیس سال پہلے مفتی صاحب نے ان کو کہا یعنی اتنا ذہین تھا وہ مفتی صاحب نے کہا کہ تو پرانی بات ہے بیس سال پہلے آپ نے مجھے یہ کہا تو اس کا جواب آج ہی ہے تو ایک مرتبہ مٹو صاحب صاحب کو یعنی صاحب کو اردو میں اسی صاحب کو نیچی یعنی اس کی عزت یعنی, یعنی صاحب کو یعنی سب کو بتانا چاہتے تھے تو مکھی صاحب کو کہا کہ میں نے اخبار میں دیکھا کہ آپ شراب خانہ میں گئے زمانے میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا مخصوص سب کو فون کرنا تھا سب ایک ریسٹورینٹ کے پاس گزرے تو اس میں سب کو خبر بھی نہیں تھا کہ شراب خانہ ہے وہ تو فون تلاش کرنے کے لیے گئے تو صاحب اندر گئے تو جب واپس آئے فون کرنے کے بعد تو اخبار میں کسی نے دیا اخبار میں کہ مفتی صاحب شراب خانہ سے نکلے یہ بدنام کرنے بدنام کرنے کے لیے اس اخبار میں دیا کہ مفتی صاحب شراب خانہ میں داخل ہوئے تو بٹو صاحب نے ان کو کہا کہ آپ شراب خانے میں کیا کرنے کے لیے گئے مخصوص نے کہا میں شراب خانے میں نہیں گیا میں فون تلاش کرنے کے لیے گیا تو فون کی تلاش میں اس میں داخل ہوا لیکن مقصد نے ان کو یہ کہا کہ کیونکہ آپ شراب پینے کے عادی ہیں اس لیے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے چونکہ شراب خانہ تھا تو مختلف نے کہا کہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے گیا حالانکہ مختلف کا مقصد تو فون تھا مقصد کے پاس حاضر جواب دے رہا جب بھی بچوں کے ساتھ بات کرتے حاضر جواب صاحب نے اس وقت جب مناظرہ ہوا یعنی بچوں کے ساتھ تو بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کا سب کے لیے بہت ہے لیکن ہر وقت اشکال پیدا کریں گے حدیث میں اس کال بہت پیدا کریں گے بہت جتنے بھی حدیث لائیں گے کچھ نہ کچھ کچھ باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں اسی وجہ سے ہم اعلان نہیں کر سکتے کہ خاجہ نہیں کہا گیا دوستدين يعني صفات جمل دي كان كندر لا يخافون لهم لائم يعني کسی سے ڈرتے نہیں تھے حضرت بن نونی رحمۃ اللہ بن نونی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ میں یعنی آخری دن جب ان کے پاس گیا بھٹو صاحب کے پاس تو میں نے بھٹو کو کہا ایک تو یعنی ان کا یعنی کتنا یعنی بھٹو کو کتنا چھوٹا سمجھتا تھا کہ حضرت بن نوری کے میں خود ان کے دفتر پر بیٹھ گیا کرسی پر نہیں دفتر پر بیچ گیا دفتر پر بیچے ہوئے ان کو کہا کہ میں آج یوسف بن نوری کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں آج میں آپ کے پاس آیا ہوں ستر کروڑ آدمی کے لیڈر بن کے آیا ہوں اس لیے اگر آپ نے اعلان نہیں کیا کل کہ کہا جانی کافی ہے تو آپ کی خیر نہیں تو سم گھبرا گئی دوسرے دن اعلان کر دیا بنوی رحمۃ اللہ کہتے کہ یعنی اتنا غصہ تھا مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے ایک ہاتھ مارا ان کی دفتر پر تو شیشہ چھپ گیا تو یہ جو چیزیں میں نے دیکھا شیشا اخلاص اور لوگوں سے ڈرتے نہیں جب ان کے اندر تقوا آ جاتا ہے پھر آدمی مخلوق سے ڈرتے نہیں اور تخوا کا آلہ پیمانے پڑا مدرسہ کھولا ابتدا میں تو عمارت نہیں تھی بہت جگہ بہت کم جگہ پہ شروع ہوا تو حضرت رات کو ہمیشہ اٹھ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس جگہ کو بری کر دے مدرسہ کی شکل بن جائے تو پیسہ نہیں تھی اس زمانے میں تو رات کو دعا کرتے تھے ہمیشہ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیسہ آ کے دیتے تھے ان کو کہ پیسہ لے لو اور مانو کے اندر اتنا متوقع آ تھے کہ کبھی ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلایا اتنا بڑا عمارت مدد کری کر دی لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا لوگ آ کے دیتے تھے پیسہ اور وہ بھی جو مخلص نہیں تھے ان کا پیسہ نہیں دیتے جو, <coughs> جو مخلص نہیں تھا ان کا پیسہ نہیں لیتا تھا ایک بعض مرتبہ ایک آدمی آتے تھے اشراد کے ساتھ پیسہ دیتے تھے انکار کر نہیں ہوں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا نے انکار کر دیا تو بہت غصہ ہوا تو انہوں نے آ کے مولانا کی جوتی میں پیسہ رکھ کے چل گیا جب انسان اللہ کے اوپر متوقع ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سے پہنچ جاتے ہیں یہ جو ان کا توقل تھا ان کا اخلاص تھا اور بچو صاحب کو ایک مرتبہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کو وہ سفر میں حج میں عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو جب وہ یہ یعنی پاسپورٹ کے دفتر پہ پہنچا تو ان سب کو ان لوگوں نے پاسپورٹ دیا واپس نہیں دیا جہاز اڑنے کی کڑی میں اور وہ لوگ پاسپورٹ دینا نہیں چاہتے تھے مفتی صاحب کو تو مفتی صاحب بہت غصہ ہو گئے یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ان یعنی کیسی لوگ خوف یعنی ڈرتے نہیں تھے کسی سے بھی تکوا آدھا پیمانہ پر کسی انسان سے ڈرتے نہیں تو صاحب نے کہا پاسپورٹ کیوں نہیں دے رہے تو پولیس کو بلائے وہ جو جس نے پاسپورٹ لیا اس کو کہا کہ ہمارا پاسپورٹ کہاں ہے تو چونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ ان کو حکم ملا تھا بدھوں سے کہ پاسپورٹ مت دو مفتی صاحب کو سفر کرنے مت دو تو مفتی صاحب بہت غصہ ہو گئے صاحب نے کہا کس نے آپ کو کہا کہ میرا پاسپورٹ لے لو انہوں نے کہا ہمارا چیف چیف کو بلوائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پاسپورٹ کیوں نہیں دے رہے اب بتھو کا حکم تھی وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ بتھو نے منع کیا اور بتانا بھی نہیں چاہتے تھے تم مفسر سب نے کہا اشرار کیا اشرار کرنے کے بعد تم انہوں نے کہا کہ حکم ہوا ہے بتھو سے تم مفسر سب نے کہا کہ مجھے فون لو یعنی ہمت دیکھو کہ ان کی دفتر میں بیچ کر ان کا ٹیلی فون استعمال کر کے بتھو کو فون کرو کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ہمیں پاسپورٹ نہیں دے رہے ہیں بٹھو نے کہا کہ آپ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمیشہ مکہ میں کیا کام ہے آپ کا کہ ہر وقت جاتے ہوتے ہیں حاضر جواب نے کہا کہ چونکہ آپ کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں میں دل سیاہ ہو جاتے ہیں وہاں صفائی کے لیے جاتا ہوں یہ حاضر جواب بٹو سب کو دینا پڑا حکم دے کے دے دو ان کو ان کا پاسپورٹ پھر انتظام سب اس میں تکلیف تھی تو لوگوں نے مفتی صاحب کو سیڑھی پر نہیں چڑھایا مفتی صاحب کے لیے اسپیشل کوئی چیز منگوا کر کہ مفتی صاحب کو بیتا کے دروازے پر پہنچا دے انسان مخلوق سے ڈرتے ہوئے اللہ کو عزت دیتا اور مفتی صاحب کے انتقال پر بھی جو نے دیکھا آخری وقت مفتی صاحب جب یعنی اتنا شکر کہ ان کو جب جب حکومت نے کہا تھا کہ زکوٰۃ زبردستی لیں گے لوگوں سے ارے کیا کون سے اس پر متفق نہیں تو مجھ صاحب متفق نہ ہونے کی وجہ سے چند علماء چند مفتی یعنی کہ رام ان کے یعنی سب کے خلاف کچھ بیان دیے تھے اور ان میں سے تک مانی رہوں تو مجھ صاحب ان سے بہت یعنی دل میں کچھ یعنی خفا ہو گئے اتنا بنے آگے اتنا کہ انہوں نے کیسے ان کے ساتھ دیا اس نے ان کو مفتی محمود صاحب نے یعنی دل میں چونکہ ان کے ساتھ مناظرہ کر لے جس کا دل جس کا دلائل حق ہے وہ قبول کر لے اور پھر اگر ان کی بات صحیح ہے تو ہم مان لیں گے اگر ہماری بات صحیح تو وہ بھی ان کو ماننا پڑے گا تو جن دن انتقال ہوا تو مفتی صاحب نے مفتی تقی عثمانی کو مولانا رفیع عثمانی کو مفتی ولی حسن صاحب کو اور مفتی عبداللہ ملتان والے اور دوسرے دوسری بڑی مفتی یعنی پاکستان کے جتنے بڑے مفتی سب کو بلایا مہمان خانہ میں تھے تو مفتی صاحب نے کہا کہ آج ہم مناظرہ کر لیں جس کی دلائل زیادہ مضبوط ہے وہ دوسروں کو قبول کرنا پڑے گا اپنی ہار ماننا پڑے گا یہ درد ہے مفتی صاحب کے دل میں کیسی مفتی تقی نے ان کو یعنی ان کے خلاف بیان تو جی تو مفتی صاحب نے مفتی تقی کو خطاب کیا کہ میں اپنی دلائل پیش کرتا ہوں اور پھر آپ نے آپ اپنے درائز پیش کر لیں اگر میری دلائیں مضبوط زیادہ ہے تو آپ کو اسی طریقے سے اعلان کرنا پڑے گا جس آپ نے اعلان کیا تھا کہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے پھر سب نے اپنے دلائل پیش شروع کر دی نمبر ایک شروع کیا نمبر دو نمبر تین اور تیسری دلائل کے درمیان میں اللہ نے ان کو اتار کیا اس دنیا سے خیالت کر دی یعنی مسجد میں سفر عمرہ میں احرام کی حالت میں اللہ نے ان کو تو کیسی بہترین موت جب آدمی مخلص ہیں ہے اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے موت دے دیتے ہیں اس لیے بس یہ چند باتیں ہیں حضرت کے حکم سے مجھے کہنا پڑا اور کی محبت شفقت بہت زیادہ تھی ہمارے ساتھ یہ تو مطلب کا فرحد کی طور پر کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو فضل اللہ عطا کرتے ہیں تو ہم لوگ دور حدیث میں تھے آخری سال تھے تو مجھ سب نے میں تھے ایک ہفتہ ہسپتال سے واپس آئے نیوٹون میں یعنی ہسپتال سے آئے اور چونکہ مجھ صاحب کا قیام ہمیشہ تھا نیوٹون میں تو ایک دن میں نے مجھ صاحب کو خود کہا میں نے کہا حضرت آپ یہاں قیام کرتے ہیں ہمیشہ حاجی حنیف صاحب تھے وہ ان کو ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے گھر پہ آپ قیام کر لیں ان کا گھر بہت بڑا بہت عالی شان گھر تو کو اگر لوگوں سے ملنے سے آتے تو کوئی تکلیف نہیں تھی مسلم نے کہا نہیں مجھے اپنے قبیلہ میں اچھا لگتا ہے کتنا دنیا پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے کہتے مجھے نہیں چاہیے مجھے اپنے قبیلہ میں اچھا لگتا ہے تو آخری دن وہ جب ہسپتال ہاسپٹل سے آئے پیر کی تکلیف تھی یہ اپنے اپنی یعنی تعریف نہیں صرف محبت بتانا چاہتا ہوں سب مشکل آدمی تھے حدیث میں تھے جو اس دن مفتی احمد الرحمان اور جب مفتی سب تشریف لاتے تھے تو کوئی یعنی یعنی استاد تیار نہیں تھے پڑھانے کے لیے مفتی اور جیسن کی ذمہ تھے حدیث بخاری اور تنگیزی کا تو مفتی اور یسن سبق تیار کر رہے تھے دار میں جب ان کو خبر دی کہ مفتی محمود آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں مفتی محمود صاحب کو آپ کہے کہ وہ لمبے حدیث پر آئے تو ہم یعنی مفتی صاحب کو کہا پہلے تو مفتی احمد الرحمان تشریف آئے رحمۃ اللہ نے کہا مفتی صاحب کو مہمان خانہ میں کہ آج آپ موجود ہیں تو آپ بخاری کی حدیث پر آئے <coughs> پہلی حدیث بھی تھی کتاب شروع ہو رہی تھی ہمیشہ مفتی صاحب کی عادت تھی وہ جب ختم حدیث تھے ختم بخاری وہ پہنچ جاتے تھے اس سال تو اتفاق سے وہ وہ اسپتال میں تھے اور ابتدائی بخاری تھے تو پھر سب نے رحمان نے بہت کوشش کیا کہ اس حساب سے کروائے وہ حدیث محمود نے کہا آپ کو معلوم میں کہاں سے آیا ہوں ایک ہفتہ اسپتال رہ کے آیا تکلیف ہے پیر میں آپ مجھے اس بار نہ کریں تم پھر ہم یعنی مایوس ہو کر چل گئے میں پھر وہ مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب جو صاحب کے خاص دوست تھے ان کو کہا چند اچھا اساتذہ کے ساتھ جائے اور مفتی محمود کو گئے سبق پر آئے اللہ صاحب بھی تشریف لائے اساتذہ کے ساتھ انہوں نے بھی کوشش کیا سب کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی موجودگی میں دوسرا پر آنے کے لیے تیار نہیں اور چونکہ جب بھی محمود صاحب تشریف لاتے تھے سب کو معلوم جو نہیں تو ان کی فارغ ہے کتنا طلبا ہوتے تھے کلاس میں اور اساتذہ یعنی دوسری مولانا سلیم اللہ کے مدرسے سے ان کے طلباء آتے تھے مولانا سلیم اللہ آتے تھے اور بعض مرتبہ کورنگی سے بھی بعض طلبا آئے سبق سننے کے لیے کیونکہ دارالحدیث اسکول تھا اب صاحب تیار نہیں ہو رہے تھے پڑھانے کے لیے اور مشکل سے سب ان کی موجودگی میں ہمت نہیں کر رہے تھے پڑھانے کا تو اساتذہ نے کہا مفتی صاحب نے کہا کہ چونکہ میں نے دی آپ کے موسمین صاحب کو منع کر دیا تو آپ کو کیسے ہاں کہ میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں پڑھا سکتا پھر جب وہ لوگ بھی مایوس ہوئے عزیز میں آئے تو مفتی طلبا امر چند ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ لیں تو چند طلبا گئے مفتی صاحب کو پوچھنے کے کہ آپ مہربانی فرما کا ہمیں حدیث پڑھائے تو وہ لوگ بھی جب گئے پہنچے وہاں دفتر میں تو مفتی صاحب نے کہا آپ کے اساتذہ کو میں آپ کے اساتذہ کو منع کیا آپ کی محتمی کو منع کیا آپ لوگوں کو کیسے ہاں ہم لوگ چونکہ ہم بھی اس سال بخاری پڑھنے والے تھے تو چونکہ اُسی صاحب کے ساتھ اچھا تعلق تھا ہم نے سوچا چلو ہم دونوں پوچھ ہم دو بھائی تھے میں حسین وہ حسین ہم نے سوچا کہ چلو ہم مفتی صاحب کو پوچھ لیتے تو مفتی صاحب کے پاس گئے یعنی مہمان خانہ میں نے دیکھا کہ ہم دونوں آئے کوئی نہیں کیا ہوا سب صاحب کا گراؤنڈ بھی بخاری کے سبق شروع ہو رہے ہیں اور مجھے سے سب تیار نہیں ہو رہے اب مہربانی کر کے تشریف لائے تو مفتی صاحب نے ایک اف بھی نہیں کیا فوراً کا دے دینا المناضل جوتا ديالو اوف مني يعني كيتنم الشف يعني وصاب الشفاء او لو تشوفوا خمسين مرة مجبا ولا صعب وتربى يتنا انتظار مثل اذا مش سبعين يتنا خوش يعني خوشيمة حسن وزن زندابا كيديها حسن وزن किसी का तलबा करेंगे ऐसा नहीं हुआ हम फखर की जबर नहीं किया कितना खुश थे मुफ्ता की सबक सुनने تو پھر مسلم نے آ کے حدیث پر آیا اجازت بھی دی اور پھر تشریف لے گئے واپس مہمان خانہ کہ مفصد کی شفقت تھی ہمارے ساتھ اور مفصد بہت مشکل آپ <coughs> کوئی بھی غلطی آپ سے آپ کی طرف سے ہو کبھی کبھی نہیں نہیں گے مجھے یاد ہے پہلی رات جو میں گیا تھا اسپتال میں مفتی صاحب کے ساتھ رہنے کے لیے تو میں جاگتا رہا تین بجے چار بجے تک پھر آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے اسی وقت وہ ہوتے وہ ہر وقت میں دیکھتا تھا وہ سب کوئی تکلیف نہیں ہے ہوتا نہیں تو سوتے رہتے اس وقت جب میں داخل ہوا سب کو میں نے کہا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے مجھے اس چنجا کی ضرورت ہے آپ کو تو یہ ایک لفظ نہیں بولا رہا کہ صرف آپ خادم بن کے آئے آپ کو یعنی کوئی نہیں یعنی یہ کوئی طریقہ ہے خدمت کا کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے میں اندر ہوں مجھے ضرورت ایک لفظ نہیں بولا ایسے ایسے بہترین اخلاق کبھی دیا اور موہن بن رحمۃ اللہ بھی بہت مشکل تھے بہت مشکل یعنی ہم کیا معمولی آدمی ہیں آخری سال جو مما بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں رہے ہر سال ان کی عادت وہ حج کے لیے جائے اس سال مفتی صاحب مما بن نوری گئے نہیں حج میں معلوم تھا کہ کس وجہ سے <coughs> تو بقرعید کا دن ہم کو کہا تھا کہ میں اور میرا بھائی حسین رومانا علی بھائی موزمبک والے اس وقت کی خدمت کرتے تھے مولانا نے قوم کو دعوت دیا کہ آپ چونکہ آپ لوگ مجھے سمے ہیں تو آپ ہمارے گھر میں بقرعید کے دن کھانا کھا لیں تو ہم کھانے کے لیے گئے اب ابھی کون ہم کہاں یعنی ہم تو اس کے پیڑ کی ریت کی برابر نہیں وہ ہمارے ساتھ بے کر کھانا کھا رہے بقرعید کریں دن اور پھر چونکہ شرم کے مارے میں ہم نہیں کھا سکتے تھے تو نے کہا کہ حسن کیوں نہیں کھاتے ہو کھاؤ منہ کھولو ہم نے منہ کھول کر منہ کھولا ہمارا لکما ہمارے منہ میں ڈالا اتنا بڑے آدمی اور ہم کیا اور پھر ہر ایک کے منہ میں ڈالا یعنی کتنا بڑے آدمی بالکل متواز ہے یہ نہیں سمجھے گا میں مویش بندو جی کو میں کیا کلا دعوت جی اور کلا منہ کھول کر لکما ہمارے منہ میں بہت شرکت میں بہت مشہور ہے بات نہیں کر سکتا لیکن ایسی ایسی چیزیں دیکھا کہ آپ کو سنا نہیں سکتے ایسی متوقع ایسے ایسی مخلص ہم دنیا میں نہیں دیکھا آپ جی کی نوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ایک تو جی کو پہلے میں سنا تھا کہ بندو بند علم ان کے والد صاحب علم تو اس سے زیادہ ہوں گے کیونکہ ایک مطلب ان کے کمرہ میں ان کے مہمان خانہ میں دو تین پیجی تھی کتابیں کی ایک دن ہم نے آغا جی کو پوچھا حضرت اس میں کیا ہے آپ ہمیشہ بند کر کے کھولتے نہیں ابھی جی، ہمارے اس میں میری کتابیں ہیں میں نے کہا کہ تو آپ کھولتے نہیں کہتے اس میں میں نے کہا کون سی کتاب ہے کتنے ایسے ایسی کتابیں اس میں موجود ہیں کہ آپ کے بندوری بھی نہیں سمجھ سکتے یعنی کون سی مولانا بندوری آپ کی بندوری بھی نہیں سمجھ سکتے اتنا بہترین کتاب اتنا حالی یعنی زخمی اس میں زخم یعنی ذخیرہ تھی اس میں کہ نہیں سکتے اور وہ ایک مرتبہ سننا ہے کہ ہم ہم نے میں ان کو پوچھا میں نے کہا کہ صرف کتابیں ہیں اس میں کچھ اور ہیں میری کاپیاں بھی اس میں ہیں ایک مرتبہ میرا بھائی نے مجھے کہا کہ انہوں نے سنایا تھا کہ اس میں ایک کاپی تھا انہوں نے دیکھا کہ اس کی اس کاپی میں مولانا ذکر بندوی کی سو خواب لکھے ہوئے تھے جب بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو فوراً وہ خواب لکھتے تھے ارے تو پھر میں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھو لکھتے تھے تو مجھے کہا کہ ان کو کہا کہ سو خواب سے زیادہ اس میں ہے انہوں نے دیکھا تھا کچھ دیکھتے دیکھتے اور پھر ان کی یعنی جوانی مزہ بن نوری رحمۃ اللہ کی جوانی یعنی سولہ سال کی عمر میں اور سولہ اور بیس سال کی عمر میں چار سال کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سو مرتبہ سے زیادہ خواب دیکھا یعنی سولہ سال کے جوان کیا خواب دیکھتے وہ سو مرتبہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ لکھا ہوا تو ہم نے یعنی کاپی میں دیکھا یہ وہ مذہب تھے کہ اس عمر میں خصوصاً کچھ سو مرتبہ سے زیادہ خواب دیکھا اور جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے دور شریف چالو تھے اور دور شریف بہت زیادہ کثرت سے تو جب ان کا انتقال ہوا مولانا سکری بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تو جماعت تبدیل ہوا رہی جو ملتان سے آئے تھے غائبین سے آئے تھے تو وہ لوگ تشریف لائے یادت کے یعنی یادت یادت نے تعزیت کے کی تعزیت تعزیت کے لیے تو بندور کو کہا کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کی والد صاحب کی خبر سنی انتقال ہوا تو مانا دو منٹ ایسے خاموش رہے دو منٹ کے بعد سر اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں یوسف بن نوری نہ ہوتا تو آپ لوگ کو سنا دیتا کہ یہ آدمی کون تھے لیکن جو میں یشو بن مریم کا بیٹا ہوں میں بول نہیں سکتا ورنہ آپ لوگ کہیں گے کہ میں اپنے والدوں کی تعریف کر رہا ہوں ورنہ آپ لوگ کو سنا تھا کہ کون تیز بن مریم اسے ایسے لوگ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا اللہ واقعی ایسے لوگ تھے کہ سمجھ میں نہیں آتے کہ انسان تھے صحابہ ان کو دیکھ کر صحابہ یاد ہیں صحابہ کا درجہ بہت اونچا ہے لیکن اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے تو صحابہ کے کیا درجہ ہوں گے اور بہت سی چیزیں سنانے کا لیکن کیا کرے ابھی وقت بھی نہیں اور کہاں سے جانا بھی ہے کہاں سے بھی السلام علیکم نو بجے نکلیں گے اچھا نحمده ون... بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مجھ سے پہلے آپ نے علماء کرام کی نصیحتیں اور باتیں سنی بس چند باتیں میں کہتا ہوں مفتی عبد القادر صاحب نے اور دوسرے حضرات نے ہم احمد رب کا فحدث اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں کی قدر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور عزت پیدا ہو جائے اور ساتھ ساتھ ریونین کے مہمان نے بزرگوں کے ان واقعات کا ذکر کیا جن واقعات سے بزرگوں کی عظمت بڑائی اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آتا کم کللم سلتم ہو وہ ان نعمت اللہ تسوہ بآ من بنکل ما التموں اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے ہر وہ چیز جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو اگر کسی کے دل میں یہ ذہن پیدا اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہم تو بہت سی چیزیں مانگتے ہیں اور ہمیں نہیں ملتی تو اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ مفسرین حضرات نے اس کے دو جواب دیے ہیں ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو دیتے ہیں ہر وہ چیز جو چیز مانگنی کی ہوتی ہے ہر وہ چیز تم کو دیتے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ تم کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں یہ نہیں کہ جو تم مانگتے ہو وہ تم کو مل جائے تم تو یہ مانگو گے کہ مجھ کو پر لگ جائے اور میں اڑ جاؤں لیکن یہ تو تمہاری شان کے مناسب نہیں یہ تو پرندے کا کام ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں مچھلی کی طرح سمندر کے اوپر چلتا رہوں یہ تو مچھلیوں کا کام ہے یہ تو حیوانات کا کام ہے جو سمندر کے حیوانات ہیں جو تمہاری شان تمہاری زندگی کے لیے مناسب چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیتے ہیں کھانا ہے پینا ہے لباس ہے اگر تم کھانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ مانگتے ہو وہ نہیں جو تمہارے ساتھ مناسب ہے جو انسانیت کے لیے مناسب چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیتے ہیں اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے من کو نما سید ہوں جو چیزیں تم مانگتے ہو ان میں سے تم کو بعض دیتے ہیں سب چیزیں نہیں دیتے بعض اس لیے کہ ہر چیز کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلحت اور حکمت کے خلاف ہے اور تمہارے لیے بھی مناسب نہیں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے رو رو کر پستول مانگے بندوق مانگ لے باپ اس کو کبھی نہیں دے گا وہ کہے کہ بندوق اور پستول سے یہ اپنے کو مارے گا یا دوسرے کو زخمی کا قتل کرے گا وہ نہیں دے گا وہ کہیں گے نہیں جو تم نے مانگا ہے اس کا بہترین بدل میں آپ کو دوں گا اس بہترین بدل کیا ہے قاعدہ لے لو سپارہ لے لو کتاب لے لو اسکول مکتب اس میں تم لگے رہو اور یہ کام کرو تو جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے بعد وہ چیزیں ہمیں دیتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب ہو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو گننا چاہتے ہو تو نہیں گن سکتے جلالین وغیرہ نے لکھا ہے کہ نعمت سے مراد انعام ہے اور انعام کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کا احسان کرنا یہ مطلب ہے اور یہ اس لیے تاکہ نعمت سب نعمتوں کو شامل ہو جائے تو سب نعمتوں کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے انعام کا لفظ انعام مستر ہے مستر ہر چیز کو شامل ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نعمت سے نعمت ہی مراد ہے اگر ایک نعمت کو گننا چاہو گے جو اس نعمت کے اندر چیزیں ہیں وہ نہیں گن سکتی تو نعمت کو انعام کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آدمی یہ کہے میں میرا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اب اپنی وجود کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک اگر گننا چاہے تو کہاں گن سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتی دی ہیں مولانا برہان صاحب نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی تو ان نعمتوں کی مختلف قسمیں ہیں دنیاوی نعمتیں آخرت کی نعمتیں جسمانی نعمتیں روحانی نعمتیں انفرادی نعمتیں اجتماعی نعمتیں یہ نعمتوں کے چھ نمبر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ چھ نمبر ہمیں دیے ہیں اور دنیاوی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیوی ہیں بچے ہیں والدین ہیں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں کھانا ہے پینا ہے جو ہم کھاتے ہیں ہم نے کھایا اس میں اگر وہ آدمی تحقیق کرے تو پوری دنیا میں سے مختلف لوگوں کی محنت اس میں لگی ہے مسالہ کہاں سے آیا اس میں ادرک کہاں سے آیا اس میں مرچ کہاں سے آئی اس میں سبزی کہاں سے آئی اس میں گوشت کہاں سے آیا گوشت جو جانوروں نے کھایا ان جانوروں نے گھاس کہاں کھائی اور روٹی کہاں سے آئی بریڈ کہاں سے آئی آٹا کہاں سے آیا کہاں پیسا گیا کہاں صاف کیا گیا یہ دنیا کی نعمتوں کو گننا چاہے ہیں تو نہیں گن سکتے اس لیے اللہ تبارک و تعالی انتظام کرتے ہیں رب العالمین اللہ تعالی فرعون نے کہا تھا میں رب العالمین ہوں اس لیے کہ حاضح ہل انہار تجری تحتی یہ جو نہریں ہیں مصر میں مصر کے نہری نیل مشہور ہیں یہ تو میری نیچے اور میری متحتی میں چلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا تم رب العالمین نہیں ہو رب العالمین وہ ہے جس نے بقول آپ کے آپ کے دشمن کو آپ کے گھر میں پالا حضرت موسا علیہ السلام کو کہاں پالا کہاں تربیت ہوئی فرعون کے گھر میں رب تو وہ ہے جس کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو حالانکہ نبی کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہے نبی پوری انسانیت کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے رحمت وما ارس کا اللہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مخلوقات کے لیے رحمت ہے لیکن جس کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو تو اس دشمن کو آپ کے گھر میں ہم نے پالا اور کس طریقے پر صندوق میں ڈالے گئے صندوق پانی کو حکم تھا کہ اس میں داخل مت ہو جاؤ صندوق اور بکسے کو حکم تھا کہ تم کسی اور جگہ مت جاؤ پھر اون والے نہر میں چلے جاؤ پھر یہ ان کی بیوی نے پکڑ لیا والقیت محبت منی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی بیوی کے دل میں محبت ڈالی ان کو بیٹوں کی طرف پالا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور آخرت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ حدیث جو سب کو معلوم ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں لقاب قوس احدكم فی الجنت خیر من الدنیا وما بافیا قاب قوس قو قاب کس کو کہتے ہیں قاب کے معنی ایک مقدار قاب کی دوسرے معنی ہے ایک زراع جس کو کہتے ہیں ڈیڑھ فٹ ایک اور آدھا فٹ قاب کے ایک معنی میں جو کمان ہے اس کی چوڑائی کمان کی چوڑائی قاب کے چوڑائی نہیں کہیں گے لمبائی یوں ہے لمبائی خواب کے ایک معنی ہے کمان کی چوڑائی اوپر سے نیچے کہیں گے اس کو چوڑائی کرے یہ جو لمبائی ہے چونکہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے اس لیے میں نے یوں جو یمین سے دائیں سے بائیں کی طرف ہو اس کو میں نے لمبائی کہا اور جو اوپر کی طرف ہو اگر بظاہر وہ لمبائی ہے لیکن وہ چوپ کم ہوتی ہے اس کو میں نے چوڑائی کہا تو چوڑائی لمبائی ایک گز اور مقدار وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور وہاں حور عین آپ کو ملیں گی وہ حور جس کے ایک معنی ہے گوری گوری لڑکیاں ایک مطلب ہے جن کی آنکھوں کی سیاہی سیاہ اور سفیدی خوب سفید ہو اور ایک معنی یہ ہے امام بخاری فرماتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ حسن و جمال کہاں سے ہے یہ برق چمک اور دمک کہاں سے ہے کسی کسی کو خدا وہ کمال دیتا ہے کہ آئینی کو بے حیرت میں ڈال دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں آخرت کی کیسی نعمتیں ہیں اگر وہاں کی ایک حور دنیا میں دیکھ لے تو ما بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ سب روشن ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کے سر پر دوپٹہ ہے جس کو اسکاف کہتے ہیں لیکن اسکاف چھوٹا ہوتا ہے دوپٹہ بڑا ہوتا ہے اسکاف اس کے لیے حدیث میں نصیف کا لفظ آیا ہے اور نصیف اس کو کہتے ہیں ما یکونو النصف جو آدمی کے بدن کے نصف تک ہو تو عورت کا دوپٹہ جیسے پاکستان ہندوستان میں پرانا رواج ہے وہ تقریباً خاتون اور عورت کے آدھے بدن تک ہوتا تھا صرف سر والا نہیں ہوتا تھا وہاں تک ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائے اس کا دوپٹہ تو اس کی خوشبو کی وجہ سے پوری دنیا خوشبودار ہو جائے گی تو آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتیں اور جسمانی نعمتیں اور روحانی نعمتیں روحانی نعمتوں کا بیان مولانا برحان صاحب نے کر دیا علم ہے عمل ہے تقوی ہے جس سے روح خوش ہو جائے جسم اگر بہت زیادہ خوش ہو اور روح اور دل خوش نہ ہو تو کیا کرے کہ بہترین کھانا بہترین مکان بہترین بستر بہترین ایسی گرمی میں سردی کے موسم میں بہترین ہیٹر اور دل کی اوپر غم کا پہاڑ اور ذہن پر غم کا پہاڑ پڑا ہوا ہے اور نیند نہیں آ رہی ہے تو جسمانی نعمت کو کیا کریں گے اصل تو روحانی نعمت ہے ما ہے چن دارے مو ہے چن دارے دستار ندارے مو پہ چن دارے فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں اور کسی چیز کی فکر نہیں نہ ہمارے پاس امامہ ہے اور نہ امامہ کو لپیٹنے کی فکر ہے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ خوش ہوگا اور صحرا میں سو کر لیٹ کر کے اس کو نیند آ جائے گی تو جسمانی نعمتیں اور روحانی نعمتیں اور بھی روحانی نعمتوں میں قرآن کریم ہے اسلام ہے دین ہے حدیث ہے فقہ ہے اور <clears throat> نماز ہے روزہ ہے اس میں دل کا لگنا ہے قرۃ عینی فصلات جو علت پرت عینی فصلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹنڈک تو نماز میں ہے بیوی بچے جو تابدار ہو یہ سب روحانی نعمتیں اور انفرادی نعمتیں اجتماعی نعمتیں انفرادی نعمتیں جو صرف ہماری لیے ہے آپ کے لیے ہے دوسری کے لیے ہے تیسری کے لیے ہے اجتماعی نعمتیں کسی زمانے میں یہاں کے گوروں نے ہندوستانی وغیرہ کو نکالا تم نکل جاؤ اس وقت لوگ پریشان تھے ہماری دکان گئی ہمارا مکان گیا ان کی بزرگوں کی دعائی تھی کہ انفرادی نعمت تو گئی لیکن اجتماعی نعمت آ گئی سب اکٹھے ہو گئے مسجدیں بن گئیں مدرسے بن گئے مکتب بن گئے اور کسی بستی میں